ابو مجلس کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وطر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رات کے آخری حصے میں ایک رکت ہے پھر میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں ایک رکت ہے حدیث نمبر بائیس سو تین مسند احمد